لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل احترام حضرات علماء کرام و مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں اپنے پاکیزہ اور مقدس گھر میں بیٹھ کر کچھ دین کے تعلق سے مذاکرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائی اللہ ہمارے کہنے کو سننے کو جمع ہونے کو جمع کرنے کو قبول فرمائے دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنا ہے مجھے احساس ہے کہ بہت سارے طلباء کا کل امتحان ہیں اور بعض طلباء تیاریوں میں مصروف ہیں سفر وغیرہ کی اس احساس کو مد نظر رکھ کر میں اپنے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں دعا کریں اللہ تبارک تعالیٰ مختصر وقت میں اپنے مدعا اور مطلب کو صحیح انداز میں بیان کرنے کی تو نصیب کسی پروائے حضرات آپ دارالعلوم دیوبند کے فرزندان ہیں مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کا مقام اور آپ کا درجہ بہت اونچا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں فرشتوں کے پر بچھانے کی آپ ہی کے لیے فضیلتیں ہیں سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرنے کی اور بلوں کی چونٹیاں دعائیں کرنے کی آپ ہی کے لیے کہا گیا کہ جس راہ میں آپ چل رہے ہیں انتقال ہو جائے تو مقام شہادت سے آپ فائز ہوں گے اللہ آپ کے درجات کو بلند کریں گے اور آپ صحیح معنوں میں سرور قونین آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں نائبین ہیں اور جانشین ہیں اور امت کی بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ آپ کے کادوں پر رکھا جانے والا ہے یا رکھ دیا گیا ہے بہرحال بڑے خوش قسمت ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام پاک کے لیے چن لیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس وراثت کے لیے چن لیا آپ کے خاندان میں قبیلے میں سماج میں سوسائٹی میں معاشرے میں بے شمار لوگ تھے جو یہ تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے حافظ بننا چاہتے تھے عالم بننا چاہتے تھے اور کئی ایک لوگوں نے اپنے اولاد کو اپنے بچوں کو داخل بھی کیا کوئی دو ایک پارہ پڑھ کر چلا گیا کوئی بیس پارے پڑھ کر چلا گیا حتیٰ کہ یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ انتیس پارے پڑا ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ کا انتقال ہو گیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں حفاظ کی فہرست میں اس کا نام نہیں تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو انتیس پاروں کے بعد مدرسے سے نکال دیا اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ چھٹویں جماعت تک پہنچے ستویں ساتویں جماعت تک پہنچے دورے کی ابتدائی کتابیں بھی پڑھنے لگے گھر کے حالات ناسازگار ہوئے اللہ کے علم میں اللہ تعالیٰ کے اس کی تقدیر کے نوشتے کے اندر یہ بات تھی کہ یہ نبی کا دائب نہیں بن سکتا اور رسول کا خلیفہ نہیں بن سکتا اور امت کی ذمہ داری یہ نہیں نبھا سکتا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دھکے دے کر نکال دیا آپ غور کریں آپ کے ساتھ فارسی جماعت میں شعب حفظ کے اندر کتنے لوگ تھے اور منزل مقصود تک کتنے لوگ پہنچے آپ اپنے مقام کو پہچانیں اپنے درجے کو پہچانیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اس خصوصی عنایت پر روزانہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں اے رب کائنات کسی کو گلا ڈنڈا کے لیے چن لیا پتنگ بازی کے لیے چن لیا کبوتر بازی کے لیے چن لیا اور دنیا کے علوم کے لیے پانی علوم کے لیے آپ نے چن لیا آپ کا شکر ہے اپنے پاکیزہ اور مقدس کلام کے لیے ہمیں منتخب کر لیا اور جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے لیے ہمیں چن لیا قوم کا امام بنایا اور قوم کا رہبر بنایا اور بہت بڑی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بنا بنا کر جانشین بنا کر ہمیں سونپی ہے آپ اللہ کا شکریہ ادا کریں گے لائن شکر تم لازید اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مددیں آتی رہیں گی اور نصرتیں آتی رہیں گی اس کے برخلاف اگر کوئی ضام کرے گا اگر کوئی تکبر کے اندر مبتلا ہوگا گھمن کے اندر مبتلا ہوگا ورن کفر تم ان آدابی لشدید اللہ تبارک تعالیٰ اس کے سینے سے کلام کو چھین لیں گے اس کے سینے سے علوم نبوت کو چھین لیں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ اس ذلیل دنیا کا کتا بنا کر اس کو رکھ دیں گے نہ وہ دین کے معاملے میں کامیاب ہو پائے گا نہ دنیا کے معاملے میں وہ کامیاب ہو پائے گا قصیرت دنیا وال ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی جنت کی نعمتوں کا مزہ ہی نہ چکے اللہ تعالیٰ سے اس مزے کو طلب کرتا رہے جنت کو مانگتا رہے یہاں نہیں کم سے کم قبر میں جنت کی کھڑکی کھلے گی وہاں نہیں کم سے کم میدان محشر کے اندر حوض کوثر کے گھونٹ ملے گے عرش کا سایہ ملے گا وہاں نہیں آخر جنت میں تو چلا ہی جائے گا لیکن جس آدمی کو اللہ ہدایت دے کر جنت کے مزے دے کر پھر جہنم کا ذائقہ چکائے بہت مشکل ہے اس کا ہدایت پر آنا آپ کالجوں کے راستے چھوڑ کر آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ واشنگٹن کی راہ کو چھوڑ کر آپ کابے کی راہ پر چل پڑے ہیں نبی کے روزے کی راہ پر چل پڑے ہیں بکارا سمر کی راہ پر چل پڑے ہیں اس راستے پر آ کر اگر کوئی بھٹکتا ہے اس کا بھٹکنا ایک عالم کا بھٹکنا ہے ایک قوم کا بھٹکنا ہے اور اپنے ساتھ ایک بہت بڑی قوم کو لے کر وہ تباہ ہوگا برباد ہوگا اس کی کامیابی عالم کی کامیابی ہے اور اس کا تباہ اور برباد ہونا عالم کا تباہ اور برباد ہونا ہے اکیلا نماز پڑھتا ہے نماز کے دو درجات ملنے ہیں ملیں گے نماز فاسد ہونی ہے فاسد ہوگی نماز مکرو ہونی ہے مکرو ہوگی نماز مکرو تحریمی ہونی ہے مکرو تحریمی ہوگی اکیلے کی ہوگی لیکن امام لاکھوں کی امامت کرے تو اس کی نماز کی کیفیت کا اثر لاکھوں مقتدیوں پر پڑنے والا ہے اگر اس کی نماز تقوی کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو تمام مختریوں کو یہ اجر ملے گا اور اس کی نماز مکرو ہو تو تمام کی نماز مکرو ہوگی اور اس کی نماز فاسد ہوگی تو تمام کی نماز فاسد ہو جائے گی بہرحال کسی کالج والے کو دیکھ کر کسی یونیورسٹی والے کو دیکھ کر کسی ٹائی لگائے والے کتے کو دیکھ کر اور دنیا کے پجاری کو دیکھ کر دل کے کسی گوشے کے اندر کبھی کاب و خیال میں بھی سکرات کے بسترے میں بھی یہ تصور نہیں آنا چاہیے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے کوسے کھوٹے سے باندھ دیا کہ جن مدرسوں کی دال کے بارے میں بحث و مباحثہ کیا جاتا ہے کہ اس سے وضو جائز بھی ہے ناجائز ہے اور ہمیں کس جیل کے اندر چار دیواری کے اندر بند کر دیا میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جس دن یہ تصور آئے گا اور یہ خیال آئے گا اور یہ شیطانی وسوسہ آئے گا اس دن اللہ تبارک تعالیٰ علم کی برکتوں سے اس آدمی کو محروم کر دیں گے اور علم کی نورانیت سے محروم کر دیں گے وہ جانے گا ترکیب جانے گا نہو جانے گا سرب جانے گا تفسیر جانے گا حدیث جانے گا اسماور جال کے فن کو جانے گا برکتیں چھن جائیں گی تو کوڑا انکام نہیں دے گا شیطان سب کچھ جانتا ہے وہ مفسر بھی ہے اعلیٰ درجے کا وہ محدث بھی ہے اعلیٰ درجے کا وہ فقی بھی ہے اعلیٰ درجے کا وہ مفتی اعظم بھی ہے اعلیٰ درجے کا وہ سائنسدان بھی ہے وہ ڈاکٹر بھی ہے وہ انجینئر بھی ہے وہ سافٹ ویئر کا علم بھی جانتا ہے وہ ہارڈ ویئر کا علم بھی جانتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے سماجی جانتا ہے سائنسدان جانتا ہے سوشل ورکر بھی ہے لیکن کیا مقام ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے یہاں علم ہے اقرا بسم ربک الذی قلق اقرا تو ہے لیکن بسم ربک نہیں ہے اس علم کا رشتہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ملا ہوا نہیں ہے اس لیے یہ راستہ بڑا نازک راستہ ہے حساس راستہ ہے ذرا سی بے قدری ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ علم تو نہیں چھینیں گے علم اپنی جگہ پر رہے گا لیکن علم کی برکتیں چھین لیں گے اور علم کی نورانیت کو چھین لیں گے پھر وہ تباہی آئے گی وہ بربادی آئے گی کہ آدمی موت مانگے گا لیکن اسے موت نہیں ملے گی آدمی اس دنیا سے جانا چاہے گا اللہ تبارک تعالیٰ اسے نجات نہیں دیں گے اس لیے اس علم کو معمولی نہ سمجھے ہزاروں لاکھوں ڈاکٹر ایک حافظ قرآن کے سامنے ایک عالم کے سامنے ایک پیشاب کے قطرے کے برابر نہیں ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے ماہرین ناسا کے سائنسدان میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم نورانی قاعدہ پڑھنے پڑھانے والوں کے سامنے ان کی کوئی وقت نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے زیادہ سے زیادہ کفن کی گھاٹی تک ان کا علم چلے گا قبر میں یہ علم کام آنے کا نہیں حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب طالب علم یا پڑا ہوا قبر کے اندر جاتا ہے اللہ دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے اور مشرق سے مغرب سے آتا ہے یہ قرآن کہتا ہے اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں اگر میں تیرا کلام ہوں دن رات یہ محنتیں کیا کرتا تھا اس کو عذاب نہ دینا بل قرآن حجت اللہ کا بتائیے کہ دنیا کی کون سی ڈگری دنیا کی کوسی جو ہے سرد اور کون سی وہاں کی مڈل کام آنے والا ہے زیادہ سے زیادہ دنیا میں کام آ سکتا ہے آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر کو جو استنجا میں کھیلتا ہے جس کو آپ نجاست کے بعد میں تذکرہ کرتے ہیں آپ کو بخار آیا تو بخار آنے کے بعد ٹیبلٹ دیا ڈاکٹر صاحب بخار صحیح نہیں ہوا انجیکشن دیا پھر اس کے بعد صحیح نہیں ہوا پھر ڈاکٹر نے کہا کہ تشخیص کرو پیشاب پکڑ کر لے آؤ پاخانہ پکڑ کر لے آؤ تھوک پکڑ کر لے آؤ آپ صبح اٹھتے ہیں قال اللہ قال رسول آپ صبح اٹھتے ہیں اذان کی مشق کرتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں قرآن کی دلہن سورہ رحمان پڑھتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں قرآن کا دل یاسین پڑھ کر اپنے دل کو دھڑکاتے ہیں اور گرماتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں اذان دیتے ہیں قوم پر آیا ہوا آزاد اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے اذان کے کلمات کے صدقے میں اٹھا لیتا ہے زانی زنا کر کر بغیر غسل کے اللہ کے عذاب کے دعوت کو دے کر سو جاتا ہے رشوت لینے والا رشوت لے کر اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر سو جاتا ہے بدکار بدکاری کر کر اور زانی بدماش اللہ کے عذاب کو دعوت دے کر سو جاتا ہے اللہ کا عذاب آسمان دنیا سے اس زمین پر آنے کو رہتا ہے آپ تحجد کے اٹھتے ہیں دسمبر اور جنوری کی کڑاکی کی سردی کے اندر غسل کرتے ہیں وضو کرتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں میرا اللہ کہتا ہے جس قوم کے اندر میرا قرآن پڑھا جا رہا ہو میرے نبی کی حجازشوں کو پڑھا جا رہا ہو اذان کے کلمات دہرائے جا رہے ہو اس قوم کو میں عذاب دوں آپ قوم کے محافظ ہیں آپ قوم کے نگہبان ہیں آپ کی وجہ سے زانی بچا ہوا ہے آپ کی وجہ سے بے نوازی بچا ہوا ہے آپ کی وجہ سے رشوت خور بچا ہوا ہے آپ کی وجہ سے سیاسی کتے بچے ہوئے ہیں ان پر آپ کا احسان ہے آپ کا کرم ہے آپ کی مہربانی ہے آپ جو ہے دوسروں کو دیکھ کر دل و گوشے کے اندر یہ خیال نہ لائیے یہ تصور نہ لائیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کیا کروا دیا ہے میں نے کہا استنجا تنجا سے کھیلنے والی یہ قوم ڈاکٹروں کی قوم ہے اور سوار جو چپل سیتا ہے وہ سوکھے چمڑے کو سیتا ہے سرجن جو سرجری کرتا ہے وہ گیلے اور بھیگے تر چمڑے کو کرتا ہے اللہ کے یہاں تر اور بھیگے چمڑے کا سوکھے چمڑے کا کوئی فرق نہیں ہے چمار اور سرجن اللہ کے یہاں دونوں برابر ہیں اس لیے قیامت کا وہ علم رکھنے والے نہیں ہیں اللہ کی ذات و صفات کا علم رکھنے والے نہیں ہیں اس لیے آپ حوصلہ پیدا کریں آپ اپنے اندر اعتماد پیدا کریں کائنات کی سب سے بڑی قیمتی ہستی اور دنیا کی سب سے بڑی طاقت اور دنیا کی سب سے بڑی قوت اگر ہے ہمارے سینوں میں ہے ہم ایک ایک آئے سے کیا ہمارے اکادرین نے ہمارے بڑوں نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے بڑے زہر ہلائی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ختم نہیں کیا کیا صحابہ کرام کی جماعت جب کسی علاقے میں گئی تھی اور سردار کو بچھو نے ڈک بار دیا تھا سورہ فاتحہ سے علاج نہیں کیا تھا کیا معافین سے سور فلق اور سور ناس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سحر کر دیا گیا تھا کیا اس کا علاج نہیں ہوا تھا کون سی بیماری ہے جس کی شفا اللہ کے کلام کے اندر نہ ہو اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کے اندر نہ ہو پھر کیوں اپنے حوصلوں کو کم کیے ہوئے ہیں احساس کمتری کا شکار آپ جو ہے ہو رہے ہیں اٹھیے صلاح الدین آپ کے اندر موجود ہے ٹیپو سلطان آپ کے اندر موجود ہے قاسم نانوت بھی آپ کے اندر موجود ہے اشرف علی آپ کے اندر موجود ہے رشید احمد گنگو ہی موجود ہے شاہ عبد العزیز آپ کے اندر موجود ہے گا حسین احمد بدنی آپ کے اندر موجود ہے ریشمی رومال کی تحریک کو زندہ کرنے والے آپ کے اندر موجود ہیں انگریزوں کے دانت کھنٹا کرنے والے آپ کے اندر موجود ہیں اٹھیے اٹھیے آپ چار دیواری سے نکلیے احساس سے کمتری کو مینہا خلق ناکم فیحا نعید کے ڈھیلے پڑھ کر آپ دفن کر دیجئے قوم آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قوم دولت مندوں سے آجز آ چکی ہے تنگ آ چکی ہے سیاسی کتوں سے تنگ آ چکی ہے قوم اس انیس سو سینتالیس سے لے کر اب تک اس ملک کے اندر اکتالیس فورٹی ون تھاؤزینڈ اکتالیس ہزار فسادات ہوئے قوم کو کسی نے ساتھ نہیں دیا نہ امیروں نے ساتھ دیا نہ جو ہے نے ساتھ دیا نہ سیاسی کتوں نے ساتھ دیا نگاہیں اٹھا اٹھا کر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں آپ کو زکات دے رہے ہیں آپ کو صدقہ دے رہے ہیں آپ کو عطیہ دے رہے ہیں کیا اس دارلوم دیوبند کے اندر جب قیام کا دور گزرا رکشا چلانے والا دو روٹی کما کر ایک روٹی قیام کے طلبہ کو اس نے نہیں دیا تھا مہمان نے رسول کو اس نے اپنے پیٹ کو مار کر نہیں دیا تھا کس امید پر دیا تھا آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ اختلافات کو بھڑکائے آج کا دن دیکھنے کے لیے نزاعات کو بھڑکائے آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ چڑھتی سورج کی پوجا کرے آج کا دن دیکھنے کے لیے کہ داڑھی مڑو اور رشوت خوروں اور زانی متولوں کی ہاں، متولیوں کی ہاں میں ہاں ملائے اور جیسا ماحول ویسا کرنا کرے اور سیکولر اور جمہوری ذہنیت کو اپنا کر فاتحہ کی جگہ فاتحہ قیام میلادی کی جگہ قیام میلادی اور بدت کی جگہ بدت یہ چیز قوم کی توقع آپ سے نہیں تھی قوم نے اپنی اولاد کو بھوکا اس لیے نہیں رکھا تھا اپنی بیویوں کے پیٹ پر پتھر اس لیے نہیں باندھا تھا دوا کا پیسہ اس لیے کم نہیں کیا تھا یہ پیسہ جو آپ تک آتا ہے آپ نہیں جانتے کہ قوم کتنی قربانیوں کے بعد اور کتنے مراحل کے بعد اپنے خون جگر سے ہمیں اور آپ کو سینچتی ہے وہ اس امید پر کہ کوئی حسین پیدا ہوگا اس امید پر کہ کوئی عمر بن عبد العزیز پیدا ہوگا اس امید پر کوئی ٹیپو آئے گا جو ہمیں ظلم اور تشدد سے آزادی دلائے گا قوم دیکھ دیکھ کر نگاہیں اس کی چنیا چکی ہیں بیسوں سال ہو گئے کہ آج فارغین نکلتے ہیں قاسم نانت بھی نہیں نکلتا ہے آج فارغین نکلتے ہیں سلطان صلاح الدین نہیں نکلتا آج فارغین نکلتے ہیں کوئی رشید احمد گنگو ہی نہیں نکلتا آج فارغین نکلتے ہیں لیکن کوئی حضرت تھانوی نہیں نکلتا آپ اس قوم کی پیاس کو للہ پورا کیجئے قوم تڑپ رہی ہے قوم مر رہی ہے قوم کروٹیں بدل رہی ہے میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم جب زبان جاہلیت کے اندر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی وہی زل مودت سہیلت کہہ کر اسے زندہ کر کر پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر تجھے قتل کیا گیا اللہ کی کتاب محرف شدہ ہو چکی تھی نبی کے تعلیمات کو مٹایا جا چکا تھا شرک کا بول بالا تھا کفر کا بول بالا تھا توحید کے علم کو غیرت تلے رون دیا گیا تھا ایسے موقع پر زندہ درگور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا گیا زمین قتلت کس جرم کے اندر تمہیں قتل کیا گیا کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کس جرم کے اندر مسجدوں کے مسجدوں کو بحران کر دیا گیا کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا کہ کس جرم کے اندر ان فلسطین کی کلیوں کو کھلنے سے پہلے ان کو مسل دیا گیا کیا تمہیں نہیں پوچھا جائے گا ایک مٹھی بھر جماعت آج وقت کے فراؤن سے ٹکر لے رہی ہے وقت کے دجال سے ٹکر لے رہی ہے آج وقت کے شداد حامان سے ٹکر لے رہی ہے اور دنیا اور وقت کا فراغ ان کو دہشت گرد اور ٹیل کہتا ہے آج آپ کی ذمہ داری نہیں تھی کہ آپ بتائے کون دنیا کا دہشت گرد کتا ہے کون امن پسند ہے کون آج مومن آج مسلمان آج ان مدارس عربیہ کے فارغین اس جماعت کا نام لیتے ہوئے مجاہدوں کا نام لیتے ہوئے غازیوں کا نام لیتے ہوئے طالبان کا نام لیتے ہوئے ملا عمر کا نام لیتے ہوئے اسامہ کا نام لیتے ہوئے آئیے میں بتاؤں گا ہمارے یہاں جمعہ کے خطبات ہوتے ہیں حج کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ عمرے کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ والدین کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ نماز کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ مساجد کے آداب کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ داڑھی کے موضوع پر جمعہ کا خطبہ جہاد عنوان آتا ہے کہیں غزوات کہیں آتا ہے طالبان کا ہی آتا ہے کس کے لیے مر رہے ہیں کس کے لیے کٹ رہے ہیں کیا ان کے سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے کیا ان کے ارمان نہیں ہے کیا ان کی اس دنیا کے اندر آگاشکائے نہیں ہیں کیا ان کو دلہن بنانا نہیں چاہتے ہیں کیا ان میں سے کوئی باپ کی لاٹھی نہیں ہے کیا ان میں سے کوئی اپنی ماں کی آنکھ کا نور آئین نہیں ہے لگت جگر نہیں ہے اور نور آئین نہیں ہے کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کون فکر کر رہا ہے ان کے ہر ایک کوئی کان کھولا ہوا ہے کاروبار کھولا ہوا ہے میں مسلح کو پڑھ کر پکڑ کر میں اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں کوئی دفتر احتباب کو پکڑ کر اپنی بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا پال رہا ہے میں محراب کو پکڑ کر کہہ رہا ہوں کل ہی سبیلی ادو اللہ وہ احتمام کو پکڑ کر کہہ رہا ہے کل ہی سبیلی ادو اللہ میرے آقا بدر میں گئے تھے کون اسے کہے گا میرے آقا عہد میں گئے تھے کون اسے کہے گا ہر آئے دن واسکوٹ پہن کر نئی نئی شیروانیاں پہن کر امامے ڈال کر چہرے پر کریم لگا کر عوامی اجلاس کے اندر مرکن قسم کی غذائیں کھا کر جیب بھر کر لفافے لے کر ڈکار دے کر چولہ دار بیان کر کر بھڑکیلے تقریریں کر کر نام کمانا مجھے بھی آتا ہے میرے کتے کو بھی آتا ہے کون یاد کرے گا اس منظر کو کہ قندق کے موقع پر میرے آقا نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے کیا اس کی وراثت نہیں چلے گی کون یاد کرے گا اس موقع کو کہ میرے آقا نے عہد کے موقع پر آپ کے خنجر لگا تھا آپ کے جسم پر لہو نکلا تھا وہ لہو نکالے اور میدان محشر میں اس کو شہادت کے ساتھ آئے اور ہم کریم اور پیرنٹ اولی لولی لگا کر اسپرے مار کر بھرکیرے تقریروں کے ساتھ جائے تو ہمیں نجات کا پروانہ مل جائے گا کیا دندان مبارک آقا کا شہید نہیں ہوا تھا کیا حرم پاک کے اندر جب آپ سجدے کی حالت کے اندر تھے جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی اوجھڑی کو نہیں ڈالا گیا تھا یہ بھی ابھی طالب کے اندر تین سال کس جرم کے اندر رکھا گیا تھا کیا جھگڑا تھا سسرالی جھگڑا تھا دامادی جھگڑا تھا کاروبار کا جھگڑا تھا وراثت جب چلتی ہے کیا وراثت تمام چیزوں میں نہیں چلتی میں میرے باپ کا اگر وارث ہوں تو باپ اگر مال چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں باپ دکان چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں باپ کھیت چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں باپ باپ چھوڑ کر جاتا ہے اس کا بھی وارث ہوں اور اس چیز کا بھی وارث ہوں کہ باپ پر اگر کوئی قرض ہو تو میں ایک تہائی مال سے اس کے قرض کو ادا کروں اور اس کا بھی وارث ہوں کہ میری باپ کی نمازیں چھوٹی ہی ہوئی ہوں تو میں اس کا فدیہ ادا کر کر باپ کو جنت پہنچانے کی ذمہ داری لوں اور اس کا بھی بارش ہوں باپ کے روزے چھوٹے ہوں تو اس کا میں فدیہ ادا کروں میں اس کا بھی وارث ہوں کہ باپ کے جو حقوق مالیہ بندوں کے حقوق علی بات رہ گئے اللہ کے لیے بتائے کیا وارث کا مطلب یہی کہ باغ میں لے لوں کیا وارث کا مطلب یہی کہ دسترخوان کے اندر میں یہ براجمان ہو جاؤں کیا وارث کا مطلب یہی کارخانے کو میں لے لوں کون باپ کا کر ادا کرے گا کون باپ کے حقوق علی بات کو ادا کرے گا کیا یہ اولاد کی پرما بردار اولاد کی ذمہ داری نہیں ہے ہم دفتر احتمام کے اندر گاؤں اور تکیا لگا کر ایک کالنگ بیل لگا کر اور ایک فریج رکھ کر ہم جو ہے ٹھنڈا مشروب پیے یہ نبی کی وراثت ہے ہم طلبا کو دس بستہ کھڑا کر کر ان کا سلام لے ان کا اداب لے یقیناً یہ نبی کی وراثت ہے تو پیٹ باندھے کی پتھر باندھے کی وراثت کون لے گا ساٹھ دن امبا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میرے گھر کے اندر چولہا ساٹھ ساٹھ دن نہیں چلا کرتا تھا کسی نے پوچھا امی جان کیسے گزارا ہوتا تھا فرمایا میرے خاندان کے کسی بچے کو میں وہاں پر مدینے کے گلیوں کے اندر بھیج دیتی کوئی اونٹ کوئی جانور ات کچا یا کوئی کسی کھجور کو کھا کر آدھا بھیج دیتا یا بیج بھیج دیتا پر باتی امی جان میں بچے کو لالچ دلا کر بھیجتی میں تیرے حق میں دعا کروں گی میں آقا سے دعا کرواؤں گی وہ کھجور آتا اس کو شہری میں استعمال کیا جاتا اسے افطاری میں استعمال کیا جاتا کیا یہ وراثت امت کے اندر علماء نہیں لے کر چلیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے العلماء ورثت الانبیاء کہا یا سیاست دانوں کو کہا یا امیروں کو کہا یا غریبوں کو کہا یا اماموں کو کہا العلماء کہا وراثت جو ہوتی ہے آپ مجھے بتائے کہ صرف تن تنہا علم ہی کے اندر چل رہی ہے یا سارے امور کے اندر وراثت چلے گی کیا طائب کی وراثت کو ہم نے بلا دیا شیر ابھی طالب کی وراثت کو ہم نے بلا دیا ہجرت کی وراثت کو کون باپ ادا کرے گا بدر کی وراثت کو کون دادا اپنائے گا اور اور ساڑھے چار سو وہ آئے تھے کلام پاک کی کیا آقا کو مسجد نبوی میں جنت کا ٹکڑا نہیں دیا گیا تھا ریاض الجنڈا نہیں دیا گیا تھا اگر آقا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے کیا اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان رحیمی یہی تھی کہ آقا کے دعا کو مسترد کر دیتے کیا وجہ تھی کہ بدر کے میدان میں تین سو تیرہ کو جھونک دیا مسجد عریش بنائی سایہ بنایا اور روتے رہے تڑپتے رہے اور فرمایا اللہ ان تو ہی لاسابا لن تو ابدا ریاض الجنہ میں یہ دعا نہیں ہو سکتی تھی کیا یہ دعا مسجد نبوی جہاں ایک رکاب کے پچاس ہزار رکاب کے مل رہے تھے ہر پیغمبر کو اختیار دیا گیا تھا ایک دعا کی قبولیت کا آخا اس کا اختیار کر لیتے اسے منتخب کر لیتے کیا وجہ تھی حضرات کون سی وراثت آج چل رہی ہے اللہ کے لیے بتائے ہم علماء کے دشمن نہیں ہم مدارس کے دشمن نہیں لیکن وراثت کے یہ شعبے کیوں خالی نظر آ رہے ہیں امت آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہی ہے ہر کتا ہمیں دھوکنے والا ہے ہر ظالم ہمیں گالی دینے والا ہے ہر کوئی فیصلوئی قرآن بنانے والا ہے ہر کوئی نبی کی سنتوں کا ٹھٹا اڑانے والا ہے کون ہے ان سے ٹکر لینے والا کون ہے ان سے مقابلہ کرنے والا میں اپنے پیٹ کا پالن ہار بن جاؤ میں بیوی بچوں کا بن نبی کی سنتوں کا کیا ہوگا نبی کے بدر کا کیا ہوگا نبی کے عہد کا کیا ہوگا خوف ترس رہی ہے قوم پر رہی ہے یہودیت اس کو اپنا شکار بنا چکی ہے مشرق ہندو اس ملک کو ہندوتوا کا لہر کے اندر لپیٹنا چاہتے ہیں ہندو ہندوتوا کا مذہب بنانا چاہتے ہیں ہندو مذہب کے اندر ان کو گھیرنا چاہتے ہیں ہندو تہذیب ہندو کلچر کے اندر ان کو رنگنا چاہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں خلا ہے خالی ہے کتابیں ملتے ہیں میرے بیانات ملتے ہیں شان علماء کی کی فضیلت ملتی ہے جو جماعت میں لگا ہوا ہے تبلیغ کے اندر وہ کہتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے جو جماعت اسلامی میں لگا ہوا ہے وہ کہتا ہے کہ سب کچھ یہی ہے اور جو مدرسے میں لگا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے امت پر احسان کر دیا جو اور ممبر کو سنبھالے ہوئے وہ سمجھتا ہے میں نے اللہ پر احسان کر دیا کیا ہوگا ان فلسطین کے ماں اور بہنوں کا کشمیر کا سفر پندرہ دن کر کر آیا ہو ہر تیسرے گھر میں ہماری کو آبرو آبرو لٹ لٹ چکی چکی ہے ہے ہے ہے بہن وہ وہ تڑپ رہی رہی بلا اپنے بھائیوں کو کوئی آئے ان کے سر پر رکھے کوئی آئے انسانیوں کا انتخاب لے ان حرام زادوں کا انتخاب لے کیا ان کی سدا پہاڑوں سے ٹکر دے کر واپس چلی جائے گی ہماری بہن کی کوئی پکار سننے والا نہیں اے بہن ہمیں معاف کرنا اور سوانا لوگوں نے تو جام شہادت دوش کر لیا ہے کوئی قید اور کوئی کا ایسا نہیں ہے بارہ تیرہ سال کا معصوم پیشاب پینے پر مجبور نہ کیا جا رہا ہو پیاسا رکھا جاتا ہے نمک کھلایا جاتا ہے الٹا لٹکا کر جوتے سے مارا جاتا ہے اور پانی طلب کرنے پر یہ ہندو ہمارے حقوق پر پیشاب کرتا ہے میرے آقا زندہ ہوتے میرے محبوب زندہ ہوتے آج یہ امت کی حالت ہوتی آقا چلے گئے آج ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں مسجد نبوی کے اندر ایک قیدی کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا آپ تڑپتے تھے آپ آپ آپ تھے ایک صحابی نے پوچھا اے کی طبیعت ہے کیوں تڑپ رہے ہیں فرمایا کہ قیدی کے ہاتھ کو تیزی کے ساتھ باندھ دیا گیا کس کر باندھ دیا گیا ایک ظالم اور ایک قاتل قیدی اس کے ہاتھ باندھے گئے آقا آپ کیا منہ لے کر آئے آپ کے پاس برطانیت کس لیے ہے یہ دولت کس لیے ہے یہ سینوں کی طاقت یہ یہ ایکسرسائز یہ جم کو جانا کس لیے ہے یہ فلسطین کی بیٹی بلا رہی ہے یہ لبنان کا نوجوان بلا رہا ہے یہ عراق کی سدائے لگ رہی ہے یہ افغانستان کے اندر چیخ چیخ کر بلا رہے ہیں ہم تمہارے لیے فدائی حملہ کر رہے ہیں یہ کہتا ہے کہ خود کش کملہ ہم حملہ کرنا حرام ہے صحابی دعا کر کے جاتا تھا اے اللہ مجھے جامع شہادت دے دے مجھے بیوی کے پاس نہ لوٹا مجھے اولاد کے پاس نہ لوٹا مجھے گھر کے پاس نہ لوٹا ان نہ مجھے اتنا اورا یہ جو ہے مدافق کہا کر کرتے تھے کیا وہ خود کا حملہ کرنے والے تھے کیا وہ لوگ جو ہے ان کو قرآن کا علم نہیں تھا حدیث کا علم نہیں تھا جو چلے میں جا رہا ہے اس نے جہاد کو منتقل کر دیا جس نے مسلح کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے جس نے ممبر کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے جو بخاری کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے جس نے اہتمام کو سنبھالا وہ اپنے آپ کو مجاہد سمجھا ہوا ہے بس بط السلام ہی الجہاد کا کیا نبی نے یہی ترجمہ پیش کیا تھا کیا نبی کے پاس مسلح نہیں تھا کیا نبی کے پاس ممبر نہیں تھا کیا نبی کے پاس محراب نہیں تھا کیا نبی کے پاس صفا کا چبوترا نہیں تھا کیا نبی کے پاس دار رقم نہیں تھا کیا نبی کے پاس سفار بروا نہیں تھا کیا نبی کے پاس منا مستلفہ نہیں تھا کیوں آئے تھے نبی بدر کے میدان میں کیوں آئے تھے نبی عہد کے میدان میں کیوں آئے تھے حضرت علی کو کیوں پیش کیا تھا آپ نے بدر کے میدان کے اندر کیا آپ نہیں جانتے تھے کہ ایک تلوار کی زد میں آ کر حضرت علی کی گردن اگر خدا نہ خوفہ اڑ جائے میری بیٹی بیٹی کا سہاگ جا سکتا ہے میرے نواسے جو ہے یتیم ہو سکتے ہیں در در کی ٹوکرے کھا سکتے ہیں کیا نبی کو اس کا علم نہیں تھا نبی جانتے تھے جہاد کی عظمت کو جانتے تھے مقام کو جانتے تھے مرتبے کو جانتے تھے حضرات ضرورت ہے زمانے کے تقاضے کو سمجھے ضرورت ہے دنیا کے حالات پر نگاہ رکھے ضرورت ہے آپ تین دن کا اخبار اٹھا کر پڑھیں دو خواتین جو ہے برطانیہ کی ایئر ویز کے اندر سوار ہوئی کوئی جرم نہیں تھا کوئی خطا نہیں تھی بم نہیں ملا تھا بارود نہیں ملا تھا دھماکہ خیز چیزیں نہیں ملی تھی کوئی لیکوڈ چیز نہیں ملی تھی کوئی ہوائی جہاز کے قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی جرم یہ تھا جرم یہ تھا کہ حضرت ہماری بہن فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقاب تھا حجاب تھا کیا زندگی ہے کیا زندگی ہے کہ آج جو ہے ننگے پن پر اور کھلے عام کتے اور کتوں کے زنا کرنے پر آواز دیا جائے اما عائشہ اور حضرت زینب کے حجاب پر ہمیں کوڑے لگائے جائے ہمیں ہمیں ملک بدر کیا جائے ہمیں کالجوں سے نکالا جائے کس مقصد کے لیے تعلیم ہے کس مقصد کے لیے کروڑوں کا بجٹ ہے کس مقصد کے لیے لوگ زکات دیتے ہیں کس مقصد کے لیے لوگ شرم قربانی دیتے ہیں کیا امیدیں کر کر یہی امیدیں کر کر کہ آج عالم اسلام سلگ رہا ہے آج مکہ مدینے کی کیا حالت ہے آپ کو معلوم ہے کہ وہاں کے سلاطین وہاں کے عمرہ کو امریکہ مردود نے اپنے شکنجے میں کس رکھا ہے حرمین شریفین کے اندر ایک وقت وہ آتا کہ میں حرمین کو آیت جہاد جہری نمازوں کے اندر پڑھنے کی اجازت نہیں تھی کیا آپ جانتے ہیں سیریا اور شام نے ابھی حال کے اندر اس نے پردے پر پابندی عائد کر دی بلجیم کشمکش کے اندر تھا برطانیہ کشمکش کے اندر تھا جس کو ہم اسلامی ملک کہہ رہے تھے اس نے پابندی لگا دی مصر کے اندر پہلے ہی وہاں کے مفتی اعظم نے لگا دیا ہے کہ چہرے کو بھاگنا کوئی ضروری نہیں ہے حالات کے تحت پردے کو استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے بلکہ اس ملک کے اندر پردے کا استعمال کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے کیا کر رہے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں کیا اصلاح کا کام ہو رہا ہے فضائل اعمال پڑھی جا رہی ہے سورہ بقرہ کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے بخاری شریف کے اختلافات کو پیش کیا جا رہا ہے ان اختلافات کی وجہ سے ہماری فلسطین کی ماں اور بہنوں کا سہاگ تو واپس نہیں آ رہا ہے ان جھگڑوں کی وجہ سے افغانستان کے یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ تو نہیں پھیرا جا رہا ہے حضرات اٹھیے گا جاگیے گا اور قدم بڑھائیے اور حوصلوں کو بلند کیجیے اور اٹھیے آئیے اپنا بھولا ہوا سبق یاد کیجیے سشدات کے سبق کو یاد کیجیے بدر کے سبق کو یاد کیجیے یہاں سے جو نکلے آپ غازی بن کر نکلے یہاں سے جو نکلے سلطان صلاح الدین ایوبی بن کر نکلے یہاں سے جو نکلے کیا آپ نہیں جانتے ہمارے اکابرین کی تاریخ ایک طرف بخاری پڑھانے والے تھے حضرت حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دوسری طرف مالٹا کی جیل میں نہیں گئے ہوئے تھے ایک طرف حضرت شیخ الند رحمۃ اللہ علیہ کیا ہمارے اکابرین کے استاد الاساتذہ نہیں تھے اور دوسری طرف ریشمی تحریک کے رو ریشمی رومال کی تحریک کو چلانے والے کیا آپ نہیں تھے کیا جو ہے یہ جو مدرسین تھے یہ جو معلمین تھے یہ جو محدثین تھے کتابوں کے کیڑے بن کر بھی رہ گئے تھے یا میدان عمل میں آئے تھے کیا حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ رات و رات سفر کر کر بیل گاڑیوں میں پیدل اوم کو ارتداب سے نہیں بچا سکتے بچاتے تھے اور پھر صبح سویرے آ کر کیا آپ بخاری کا درس نہیں دیا کرتے تھے کیا ان سے ملتا ہے کیا حضرت قاسم نانوی رحمت اللہ علیہ کے پاس انٹیلیجنس نہیں آئی تھی مشہور واقعہ نہیں جانتے کہ پوچھا تھا کہ قاسم نانوی کہا ہے تو آپ نے ہٹ کر فرمایا ابھی تو یہی تھا کہ آپ نہیں جانتے حضرت مولانا رشید احمد گنگو ہی رحمت اللہ علیہ جو تصوف کے اعلیٰ اماموں میں اور فقہ کے بڑے بزرگوں میں شمار کیے جاتے ہیں مشتحدوں میں کیا وہ جیل خانہ نہیں گئے تھے کیا وہ عدالت کے اندر حاضر نہیں ہوئے تھے ایک طرف خانخواہ میں تھے دوسرا ان کا قدم میدان جہاد میں تھا ایک طرف درس بخاری میں تھا دوسرا قدم ان کا ریشمی رومال کی تحریک میں تھا ایک طرف وہ مدارس سے جڑے ہوئے تھے خانخواہوں سے جڑے ہوئے تھے اور امت پر قوم پر ان کی ارتداد کے فطرے کو کچلنے کے لیے حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جب پنجاب کے علاقے کے اندر گئے تو پلیٹ فارم کے اندر کپڑے اتار کر کیا ان کا ٹھٹا نہیں کیا گیا کیا ان کا مذاق نہیں اڑایا گیا اٹھو لوگو میرے بھائیوں اٹھو آج قوم تڑپ رہی ہے آج قوم بلک رہی ہے ان کو اسلامی نام تو دے دیا گیا ہے وہ میئر کبھی مین کم اندینی ہی فیبت وہ کافر اور کلام پاک میں اللہ نے فرمایا ولا اعزالونا یقاتلونا کہ وہ ہمیشہ قتال کرتے رہیں کریں گے حتیٰ یردوکم ان دینی کو من استطاعو جتنا ہو سکے وہ تمہیں دین سے دور کرتے رہیں گے یہ قرآن نے کہا یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ان کی طاقتیں لگ رہی ہیں ان کا مال لگ رہا ہے ان کا روپیہ لگ رہا ہے ان کے ادارے لگ رہے ہیں جواب میں یہاں سے کیا مل رہا ہے ہم اللہ کے لیے بتائے ادارے ہم نے دیے مساجد ہم نے دیے گنبد ہم نے دیے ٹھیک ہے ایک حق آپ نے ادا کیا لیکن یہ جو تیسرے وراثت کے شعبے ہیں ان کا حق کون ادا کرے گا اللہ کے لیے ہاتھ جو جوڑ کر کعبے کا واسطہ دے کر بزرگان دین اولیاء کرام کے تقدس اور ان کے تبرک کا واسطہ دے کر طلباء عزیز مہمان ہم تو نالی کے کیڑے ہیں ہم تو دنیا کی گندگی میں ملوث ہو چکے ہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں آ جاؤ اللہ کی کتاب کی طرف آ جاؤ آ جاؤ نبی کے روزے سے صدا لگ رہی ہے نبی چیخ رہے ہیں نبی رو رہے ہیں نبی تڑپ رہے ہیں کاش یہ کان آپ کے سن سکے نبی کے تڑپنے کو اور نبی کے بل بلانے کو محسوس کر سکے مکہ مکرمہ کے اندر تھے آرام سے نہیں تھے مدینہ طیبہ کے اندر تھے آرام سے نہیں تھے کم سے کم جنت کے اندر تو آرام سے رہنے دو امت کے اعمال آپ کے پاس جب پیش کیے جائیں گے جب افغانستان فلسطین کا واقعہ کشمیر کی بیٹیوں کا واقعہ پیش کیا جائے گا آپ پر کیا بتتی ہوگی آپ کتنا تڑپتے ہوں گے لاج رکھیے لاج رکھیے اللہ کے لیے میں ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں میں اپنی ٹوپی کو آپ کے قدموں پر ڈال کر کہتا ہوں میں کمیٹی والوں سے آجز نہیں ہوا میں حکومت کے کارندوں سے آجز نہیں ہوا میں پولیس ملٹری کے سامنے نہیں جھکا سب سے بڑی قوت آپ کی ہے آپ سے سدھار آ سکتا ہے بگاڑ ہوگا تو آپ سے ہوگا بہتری ہوگی تو آپ سے ہوگی آنا کا فساد آپ سے ختم ہوگا ہندوتوا کی لہر کے اندر اور مسیح عیسائی مسیحیت کی لہر کے اندر ہندوستان کا تقریباً ہر مسلمان شکار ہو چکا ہے اور ہر طرف فرعون ہر طرف قارون ہر طرف دجال ہر طرف ابو جہل نظر آ رہے ہیں معاذ اور معاوض نظر نہیں آ رہا ہے کالد ولید نظر نہیں آ رہے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی نظر نہیں آ رہے ہیں ہاں ہاں میری آنکھ دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن رہا ہے ہاں قوم دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی ٹیپو جنم لے رہا ہے قوم دیکھ رہی ہے آپ میں کوئی حسین کا نائب جنم لے رہا ہے جو وقت کے فتنے کو حکومتی قتم کرنے کے لیے اٹھ رہا ہے اٹھو اٹھو اٹھو کتابیں پڑھنے پڑھانے والے بہت ہیں مسلح سنبھالنے والے بہت ہیں وزیر الجہاد کا علم سنبھالنے والے نظر آتے ہیں اور یاد رکھیے کہ اس کا علاج قوم کی پستی کا علاج نمازوں سے ہونا تھا نمازیوں کی تعداد بڑھ چکی ہے مسجدوں سے ہونا تھا مساجد کی تعداد بڑھ چکی ہے مدارس سے ہونا تھا مدارس کی تعداد بڑھ چکی ہے افادیت ہے اپنی جگہ میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں لیکن قوم کا حتمی علاج مساجد نہیں ہے مدارس مدارس نہیں ہے خانخواہیں نہیں ہے مسلح نہیں ہے ممبر نہیں ہے محراب نہیں ہے قوم کا حقیقی حتمی علاج وہی ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قوم کو کتاب کرتے ہوئے کلام پاک کی ساڑھے چار سو آئے تھے قوم کے سامنے رکھی اور کہا یا یہ نبی ہر القتال اور انفال کو پیش کیا توبہ کو پیش کیا کتاب المغازی کو پیش کیا بدر کو پیش کیا اٹھو ان جذبات کے ساتھ اٹھو ان حوصلوں کے ساتھ اٹھو میں یہ کہتا ہوں ہم میں کیا طاقت ہے ہم میں کیا قوت ہے ہم نہیں جانتے ہمارا دشمن جانتا ہے آپ امریکہ کو میل کیجیے گا ایس ایم ایس کیجیے گا اور اوباما کے فون کیجیے گا کہ ہم دیوبند والے ہتھیار تیار کر چکے ہیں گولا بارود بنا چکے ہیں تیری تباہی آنے والی ہے اس کا بال بینگا نہیں ہوگا اس کی نیند خراب نہیں ہوگی آپ کہیے کہ ہم تیرے تیارے کے مقابلے میں تیارہ بنا چکے ہیں تیری راکٹ ٹیکنالوجی کے مقابلے میں راکٹ بنا چکے ہیں تیرے بم بارود کے مقابلے میں ایٹم بم بنا چکے ہیں اللہ کی قسم ایک بال بینگا نہیں ہوگا لکھ لو لکھ کر رکھ لو اسی وقت آزما کر دیکھ لو ایک پیر کا لنگڑا ایک آنکھ کا معذور اور ضعیفی میں گیا ہوا ایک ملا عمر عمر واشنگٹن کے ایئرپورٹ پر اترنے والا ہے کروڑوں ڈالر سیکورٹی پر خرچ نہ ہوں گے میرے منہ پر تھوک دینا اور میری موت کے بعد میرے قبر پر چپل مار مار دینا دینا لات کس سے ڈر رہا ہے ہے ہے وہ وہ وہ ملا ملا کی کی طاقت سے سے ڈرتا ڈرتا قوت مدارس کی طاقت اور قوت سے ڈرتا ہے وہ قوت پیدا کرو جس سے واشنگٹن کا جو ہے قلعہ لہر جائے وہ قوت طاقت پیدا کرو کہ علی اسلامی روم ہمارے آنکھوں کے سامنے دکھائی دینے لگے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف کرے اللہ ہمارے بھولوں کو معاف کرے اللہ ہمیں اپنے مقصد کو پہچان کر زندگی گزار کر گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تبارک تعالیٰ جو مقصد حیات ہے مقصد علم ہے نبی کی وراثت ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کا حق ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین دان الحمد للہ رب العالمین تبلیغی جماعت کے بارے میں بہت سارے لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہیں ہر جماعت ہر تحریک جب کچھ دنوں کے لیے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور سخت ترین علماء کی نگرانی سے وہ جماعت اور تحریک ہٹ جاتی ہے تو بے اعتدالی کا شکار ہو جاتی ہے ہمارے یہاں ہم نے تبلیغی جماعت کی شرع حیثیت کیا ہے ہم نے بیان کیا اس میں مغالطے میں نہ ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی نماز کا انکار کرے ہم کہیں کہ نماز نہ پڑھو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز الٹا لٹک کر نہ پڑھو نماز برہنا نہ پڑھو نماز قبلے سے ہٹ کر نہ پڑھو ہم جماعت کے منکر نہیں تبلیغی جماعت کی افادیت کے منکر نہیں ہیں لیکن ہم جس سماج میں جس سوسائٹی میں جس ماحول میں رہتے ہیں اس کی ہم عکاسی کرتے ہوئے ہم نے اس عنوان کو رکھا ہے کہ جانتے نہ جانتے شوری غیر شوری طور پر امریکہ کی جو پالیسی ہے جذب جہاد کو سرد کرنا اور عوام کا علماء سے رشتے کو توڑنا وہ کیا دلائل ہیں کیا واقعات ہیں ہم نے ان تین جمعہ کے تقریر کے اندر ان کو واضح کیا بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ جاہل عوام نالے کیڑی کیڑے جو ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں وہ جاہل ہوتے ہیں لیکن بڑے بڑے اہل علم سے واسطہ پڑا یہ بھی ایک نمبر کے متاثب ہیں میدان چھوٹ کر کان کھول کر دل و دماغ کی کھڑکیاں کھول کر بات سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے آپ سنیں فیصلہ کریں حق کیا ہے باطل کیا ہے آپ اس کو جانیں اللہ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے الحمد للہ رب العالمین وسلاۃ وسلام علیہ سعید المرسلین ولا علیہ وصحب ہی اجمائین اللہ وسلی صلاح کاملا وسلم سلام تامہ علیہ سعید نام مولانا محمد الدی تنحل بہ العقد و تنفرج بہ القرب و تخوا بہ الحوائج و تنال بہ الرغائب و حسن الخواتیم و یوستخل غمام و وجہ الکریم وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين اللهم شتت شملهم اللهم مزق جمعهم اللهم